سامنے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آیات پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اور تفسیر کرتے ہوئے ہمیں آسانی ہو رمضان المبارک دو ہجری میں بدر کے مقام پر مسلمانوں اور قریشی فوج کے درمیان لڑائی ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے اس جنگ میں کفار مکہ کے ستر نامور اشخاص مارے گئے اور اسی قدر گرفتار بھی ہوئے اب قریش کے دلوں میں جزمہ انتقام بڑھا جو سردار مارے گئے تھے ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے تمام عرب کو غیرت دلائی اور یہ معاہدہ کیا کہ جب تک ہم اس چیز کا بدلہ مسلمانوں سے نہیں لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے پھر اسی جذبہ انتقام کی وجہ سے غزوہ عہد واقع ہوا سات ہجری میں قریش اور ان کے ساتھ بہت سارے دوسرے قبائل بھی مدینہ پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکلے حتیٰ کہ ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں تاکہ موقع آنے پر وہ اپنے مردوں کو غیرت دلائیں جس وقت یہ تین ہزار کا لشکر اسلحہ وغیرہ سے پوری طرح لیس یہ سب مدینے سے تین یا چار میل دور جبل عہد کے قریب تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ بہت آسانی اور کامیابی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یہ پہلا موقع تھا جس میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابئی جو بظاہر مسلمان تھا اس سے بھی رائے لی گئی تو اس نے بھی وہی رائے دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی مگر بعض پرجوش مسلمان جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی ان کے دلوں میں شہادت کا جذبہ بہت زیادہ تھا شوق شہادت ان کو بے چین کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم باہر نکلیں گے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ انہیں ہماری بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ ہو اب اکثر صحابہ کی رائے یہی تھی اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تشریف لے گئے اور ذرہ پہن کر باہر آئے تو اس وقت بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رائے کے خلاف مدینے سے باہر جنگ کرنے پر مجبور کیا ہے یہ بہت غلط ہے اس لیے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہیں چاہتے تو یہی رہ کے لڑائی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیغمبر کو سزاوار نہیں کہ جب وہ ذرہ پہن لے اور ہتھیار لگا لے پھر لڑائی کیے بغیر وہ چیزیں اپنے بدن سے اتارے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تقریباً ایک ہزار آدمی آپ کے ساتھ تھے مگر منافق جو عبداللہ بن ابئی تھا وہ تقریباً تین سو آدمیوں کو ساتھ لے کر راستے سے یہ کہتا ہوا واپس آ گیا کہ میری رائے پر کسی نے عمل نہیں کیا اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے بعض مسلمان بھی تھے جو اس کے فریب میں آ گئے اس کے ساتھ چلے گئے آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل سات سو سپاہیوں کی جمعیت کو لے کر میدان جنگ میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فوجی قاعدہ سے صفیں ترتیب دی صف آرائی اس طرح کی کہ عہد کی پچھلی جانب اور دوسرے انتظامات اس طرح کیے کہ حضرت مصعب بن عمیر کو جھنڈا عنایت کیا حضرت زبیر بن عوام کو رسالہ کا افسر مقرر کیا حضرت حمزہ کو اس حصہ فوج کی کمان ملی جو ذرہ پوچھنا تھے پشت کی طرف احتمال تھا کہ وہاں سے دشمن حملہ کر دیں گے اس لیے پچاس تیر اندازوں کا دستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں متعین کیا اور حکم دیا کہ وہ پشت کی جانب ٹیلا پر حفاظت کا کام سر انجام دیں لڑنے والوں کی فتح اور ان کی شکست سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اپنی جگہ سے بالکل نہ ہٹیں حضرت عبداللہ بن جبیر کو ان تیر اندازوں کے افسر مقرر کیا قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے بھی ترتیب سے صف آرائی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی کی تھی اس صف آرائی اور فوجی قواعد کے لحاظ سے نظم و ضبط کو دیکھ کر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے رہبر کامل مقدس نبی ہونے کے ساتھ سپا سالار اعظم کے لحاظ سے بھی بے نظیر ہیں آپ نے دیکھ لیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے سفر آئی کی کتنے پیارے انداز سے اپنی جماعت کو اپنے لشکر کو ترتیب دیا اس طریقے سے آپ نے مورچے قائم کیے کہ اس وقت کی دنیا اس سے بالکل نا اشنا تھی اور آج جب کہ فن حرب ایک مستقل سائنس کی حیثیت اختیار کر گیا ہے وہ بھی آپ کے فوجی قواعد اور نظم و ضبط کو سراہتا ہے اسی حقیقت کو دیکھ کر ایک مسیحی معرخ بول اٹھا برخلاف اپنے مخالفین کے جو صرف ہمت اور شجاعت ہی رکھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا چاہیے کہ فن حرب کی بھی نئی راہ نکالی مکہ والوں کی بے دڑک اور اندھا دن لڑائی کے مقابلے میں خوب دور اندیشی اور سخت قسم کے نظم و ضبط سے کام لیا یہ الفاظ بیسویں صدی کے ایک معرخ کے ہیں جو اس نے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ابتدا میں تو مسلمانوں کا پلہ باری رہا پھر ایسے ہوا کہ مقابل کی فوج میں ابتری پھیل گئی مسلمان سمجھے کہ شاید فتح ہو گئی ہے مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے ادھر جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت کی جانب حفاظت کے لیے بٹھایا تھا انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر پہاڑ کے دامن کی طرف آنے لگے حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلایا اور روکا مگر چند آدمیوں کے سوا دوسروں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیر جو تھی اس کے لیے ایک وقت تھا اب ہمیں بھی سب کے ساتھ مل کے مال اکٹھا کرنا چاہیے اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اس وقت لشکر کفار کے افسر تھے انہوں نے اس کام سے فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر انہوں نے حملہ کر دیا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھیوں نے اس حملے کو بڑی ہمت اور شجاعت کے ساتھ روکنا چاہا مگر یہ سب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے دوسری طرف جو دشمن باغ دشمن باغ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر آ گئے اسی طرح لڑائی کا جو پانسا تھا ایک دم پلٹ گیا اور مسلمان اس صورتحال سے اتنے پریشان ہو گئے کچھ صحابہ تھے جو ڈٹے رہے کسی نے بات پھیلا دی افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اس خبر کے سنتے ہی صحابہ جو تھے اپنے ہوش اپنے حواس کھو بیٹھے لوگ ہمت ہار بیٹھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اس وقت دس بارہ جانسار تھے اور آپ خود بھی زخمی تھے این وقت پر جب صحابہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو سارے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے یہ جو فتح جو تھی یہ جو شکست میں بدلی اس کے چند اسباب تھے قرآن مجید نے ہر سبب پر قرآن پاک نے ہر سبب اس کا بیان کیا ہے اور آئندہ کے لیے محتاط رہنے کی تلقین کی ہے بہرحال یہ ایک بہت مزے کا بہت زبردست اور سبق آموز واقعہ ہے جنگ احد کا اس سے کچھ بڑے اہم اہم سبق ملتے ہیں جیسا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار قریش تو جو تھے وہ اپنے ساتھ عورتوں کو لے کے آئے ہوئے تھے تاکہ اگر کافر جو تھے وہ پریشان ہو جائیں بھاگنے لگے میدان چھوڑ کے تو وہ عورتیں اشعار گا گا کر اپنے مردوں کو جوش دلائیں تو وہ اس طرح کے شعر پڑھ رہی تھیں جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اگر مقابلے پر ڈٹے رہے اور فتح پائے تو ہم تم کو گلے لگائیں گے اور تمہارے لیے نرم بستر بچھائیں گے لیکن اگر تم نے پیٹھ موڑی تو ہم تم کو بالکل چھوڑ دیں گے اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے اللہ بکا اصول و بکا اقاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل کتنے پیارے الفاظ اے اللہ میں تجھ ہی سے قوت حاصل کرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی دین کے لیے کتال کرتا ہوں حسبی اللہ اللہ ہی کافی ہے ونِ الوکیل وہی بڑا اچھا کارساز ہے اس دعا کا ایک ایک لفظ تعلق مع اللہ کی تاکید اور مسلمانوں کے تمام اعمال اور افعال حتیٰ کے جنگ و کتال کو بھی دیگر اقوام کی جنگ و کتال سے ممتاز کر رہا ہے اور دوسری چیز قابل غور یہ ہے کہ اس غزوہ میں با صحابہ نے بہادری شجاعت اور جان ساری کے ایسے نکوز چھوڑے ہیں کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے آجز ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا تھا ہر آنے والا تیر اپنے سینے پر کھاتے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح اپنا بدن چھلنے کرا لیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نہیں چھوڑی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت انس جنگ بدر سے غیر حاضر تھے ان بڑا افسوس تھا آرزو کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے تو میں ضرور اپنے دل کی حسرت کو پورا کروں گا جب کچھ دن کے بعد جنگ عہد کا واقعہ پیش آیا تو حضرت انس کے جو چچا تھے وہ بھی شریک ہوئے مسلمان جب پھیل گئے منتشر ہو گئے کفار قریش کا سیلاب امڑ آیا تو یہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے اتفاقاً حضرت سعد سے ملاقات ہوئی حضرت سعد بھی منتشر ہونے والوں میں جا رہے تھے پکار کر کہنے لگے سعد کہاں جا رہے ہو میں تو عہد کے اس دامن میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں یہ کہہ کر آگے بڑھے اور شدید کتال کے بعد اپنی جان خدا کے سپرد کرتی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مسلمان منتشر ہو گئے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف گیارہ حضرات رہ گئے جن میں حضرت طلحہ بھی تھے کفار قریش کا سیلاب امٹ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ان کی خبر لے گا حضرت طلحہ بول اٹھے میں اللہ کے نبی ایک دوسرے انصاری صاحبی نے کہا میں حاضر ہوں انصاری کو آپ نے جانے کا حکم دیا وہ قتال کے بعد شہید ہو گئے صحابہ نے بڑی جان ساری دکھائی اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قرآن اور دین کی عظمت کے لیے صحابہ نے کتنا کچھ کیا اپنا آپ قربان کر دیا اور ہم ایک گناہ نہیں چھوڑ سکتے صحابہ نے اپنی جانیں نشاور کر دیں اپنے آپ کو مار دیا اس دین کے لیے اور ہم ایک گنا نہیں چھوڑ سکتے ایک گنا رب کے لیے جنگ بدر میں باوجود قلت تعداد کے مسلمانوں کو فتح ہوئی غزوہ عہد میں بدر کی نسبت کثرت تھی یعنی کچھ زیادہ مسلمان تھے اس میں بھی مسلمانوں کے لیے عبرت ہے کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنی کثرت ساز و سامان پر نہیں جانا چاہیے بلکہ فتح ہمیشہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور فتح تبھی ملتی ہے جب رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو آئیے آیات کی تفسیر اور ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و عید اور جب غدوتا آپ نے صبح کی غدوتا آپ صبح سویرے نکلے من اہلی کا اپنے گھر والوں کے پاس سے تو بہ او آپ و عید اور جب غدوتا آپ صبح سویرے نکلے من اہلی کا اپنے گھر والوں کے پاس سے تو بہ او آپ ٹھکانوں پر بٹھا رہے تھے آپ بٹھا رہے تھے مومنوں کو مقاعدہ ٹھکانوں پر لیل لڑائی کے لیے واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا علیم جاننے والا ہے دیکھیں عیسایہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا کہ جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے جنگ کے لیے مختلف مورچوں پر مسلمانوں کو بٹھا رہے تھے قرآن مجید کا جو واقعات ذکر کرنے کا انداز ہے یہ بڑا موجزانہ ہے کہ عام طور پر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا مگر جن واقعات اور ان کے جزیات میں خاص ہدایات پوشیدہ تھیں وہ اللہ رب العزت نے بیان کر دی اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اگر اسی آیت کو ہم غور سے دیکھیں تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ عید غدوتا جب آپ صبح سویرے نکلے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صبح ساتویں تاریخ یعنی شوال کی ساتویں تاریخ تھی تین ہجری اس کے بعد سفر کی ابتدا کس جگہ سے ہوئی من اہلی کا آپ کے گھر والوں سے یعنی آپ صبح سویرے نکلے من اہلی کا اپنے گھر والوں کے پاس سے اس لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے اہل و عیال میں تھے ان کو وہیں چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے ان جزوی حالات میں یہ ہدایت پوشیدہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کی تعمیل میں اہل و حیال کی محبت حائل نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد کیا ہوا تبفی المؤمنین آپ مسلمانوں کو کتال کے لیے مناسب مقامات پر جما رہے تھے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واللہ السمیع عسمیم اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے مطلب یہ ہے کہ تب جو منافقین باتیں کر رہے تھے کہ فتح نہیں ملے گی یہ ہوگا وہ ہوگا اللہ کو سب پتہ تھا اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اد ہمت جب ارادہ کیا ادہمت جب ارادہ کیا طائفتانی دو گروہوں نے من کم تم میں سے کہ انتفشلا کہ وہ بزدلی کریں واللہ اور اللہ ولیما ان دونوں کا دوست تھا واہ پر اور وکل ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان دو جماعتوں سے مراد ہم یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی کیونکہ اسی آیا مبارکہ میں اللہ کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ واللہ ولیہما کہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا دوست تھا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ول یا تب کلنون مومنوں کو چاہیے کہ وہ رب کی ذات پر اعتماد کریں رب کی ذات پر ہی بھروسہ کریں کثرت تعداد ساز و سامان پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ رب کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نہ اللہ تمہاری مدد کی اللہ نے بی بدر بدر میں و ان تم جب کہ تم کمزور تھے فتق اللہ پس تم اللہ سے ڈرو لعلکم تاکہ تم تشکرون شکریہ ادا کرو اللہ فرماتے ہیں اب کیوں پریشان ہو گئے ہو میں نے تو تمہاری تب بھی مدد کی تھی جب تمہیں لڑائی کا اتنا تجربہ بھی نہیں تھا اور تم بہت کم لوگ تھے سیدنا برا بن آزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات پر گفتگو کیا کرتے تھے کہ بدر کے مجاہدین کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی تالوت کے مجاہدین کی تھی کتنے لوگ تھے تین سو تیرہ جب تم تین سو تیرہ تھے اور یہ ہزار ہزار سے زیادہ تھے تب میں نے تمہاری مدد کی اب تو تم زیادہ ہو گئے ہو اب کیوں پریشان ہوتے ہو استقولو جب آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین مومنوں سے علیہ یکفیکم کیا نہیں کافی تمہیں ایمدکم یہ بات کہ مدد کرے تمہاری ربکم تمہارا رب بھی سلاست آلافن سات تین ہزار من الملائکتی فرشتوں کے منزلین جو اتارے گئے ہوں آسمان سے بلا کیوں نہیں ان تصبرو اگر تم صبر کرو وتتقو اور تم ڈرو ویاتوکم اور وہ دشمن آ جائیں تمہارے پاس من فورہم اسی دم ابھی یم دی تو وہ مدد کرے گا تمہاری ربکم تمہارا رب بخمسط آلاف آلافن سات پانچ ہزار من الملائکتی فرشتوں کے مصومین جو نشان والے ہوں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تمہارا رب فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے اور واقعی اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مدد بھی کی سیدنا رفع اہل بدر میں سے تھے کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلاۃ وسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ اپنے اندر اہل بدر کو کس مقام پر شمار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے افضل تو حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ وسلام کہنے لگے بالکل اسی طرح فرشتوں میں بھی وہی سب سے افضل ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبریل آئے ہیں اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے لڑائی کے ہتھیار زیبتن کیے ہوئے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی اور رب مدد کرتا بھی ہے لیکن ساتھ شرط ہے ان تصبرو صبر اختیار کرو وطن اور تم ڈرو تقوا اختیار کرو اور صبر کرو یہ دو کام کرنا تمہارا کام ہے اور تمہاری مدد کرنا رب کا کام ہے پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے بھی محبت فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وما جا اللہ اور نہیں بنایا اس مدد کو اللہ نے اللہ مگر بشرا خوشخبری لکم تمہارے لیے ولی تمہ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوب کم بھی تمہارے دل اس کے ساتھ ومن نصرو اور نہیں ہے مدد اللہ مگر عند اللہ اللہ ہی کی طرف سے عزیز جو نہایت غالب حکیم حکمت والا ہے لیا قطع تاکہ وہ کاٹے طرفن ایک گروہ کو من الدینہ ان لوگوں میں سے کافارو جنہوں نے کفر کیا او یکبتہم یا وہ ذلیل کرے انہیں فین قالبو پھر وہ پھر جائیں خائبین نامراد ہو کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتوں کے ساتھ مدد کرنے کی تمہیں خوشخبری دی ہے یہ اس وجہ سے دی ہے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں تمہارے تمہیں خوشی محسوس ہو اور اصل مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے اللہ مدد کیوں کرتا ہے اللہ نے تمہاری مدد کیوں کی تاکہ اللہ کافروں کو ہلاک کرے یا پھر ان کو ذلیل کرے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لئی صلاح کا الامر رشئی نہیں ہے آپ کے لیے من العمری اس معاملے میں شیون کچھ اختیار او یا یتوبو و مہربانی کرے متوجہ ہو علیہم ان کے اوپر او یو یا وہ عذاب دے انہیں فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ تو بے شک وہ ظالم ہیں یعنی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک انسان ہیں آپ کا کام اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو بس ڈرانا ہے ان لوگوں کی بخشش یا ان لوگوں کو عذاب دینا یہ معاملہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں پتہ چلتا ہے کوئی کتنا ہی اللہ کا قریبی کیوں نہ ہو اس کے باوجود اسے کچھ بھی اختیار نہیں حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں عرب کے بعض قبیلوں کے خلاف اس طرح بد دعا کیا کرتے تھے اے اللہ فلاں فلاں پر لانت فرما تو یہ والی آیت نازل ہوئی کہ من الامر شیون او یتوب علیہم اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بارے میں کوئی اختیار نہیں میں چاہوں تو ان کو عذاب دوں چاہوں تو انہیں مسلمان بنا دوں اور ان کی توبہ قبول کر لوں کیوں ولی اللہ اللہ ہی کے لیے ہے معافی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ فی عرض اور جو کچھ زمین میں ہے یا پھر وہ معاف کرتا ہے لمن یشا جسے وہ چاہتا ہے وہ یو اور وہ عذاب دیتا ہے یشا جسے وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ بہت ہی بخشنے والا ہے بہت ہی رحمان ہے رحیم ہے رحم کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کا فیصلہ کیا تو ایک کتاب لکھی وہ کتاب اس کے پاس عرش کے اوپر ہے اس میں یہ بھی ہے کہ میری رحمت اور مہربانی میرے غصے سے آگے بڑھ گئی یہ حدیث صحیح بخاری کتاب التوحید میں ہے موجود ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت جو بھی ہم پڑھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر آخر ان الحمد للہ رب العالمین